اللہ احکم الحاکمین سب دنیا تو اعلی اور افضل سمجھتے ہیں انہاں جتنا پاک باز جتنا راست باز انہ جنا اخلاق کوئی شخص دنیا سے نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کم الحاکمین نے جس وقت منو نبوت عطا فرمائی اس وقت ساری دنیا کے اتنے اللہ تعالی نے نظر پائی کہ اس نبوت دا اہل کہ حقدار کون ہو سکتا ہے پھر ساری دنیا منو اللہ تعالی نے چنے نبوت دے واسطے اللہ تعالی اپنے انسان سب نالوں آلہ نو آج آئے نا چن رہے کیوں ان دے ذمہ جو کم لگانا ہے اس کم دے اہل ہی اے راست باز اور سچے انسان ہو سکتے ہیں جنہوں نے لوگوں اعتماد کوئی کی طرف انگل کر کے ایب نہ لگا اس واسطے سب نو پاکیزہ ہستیاں خدا دے پیغمبر پیغمبر ذمے یہ کام لگایا کہ کس طرح کی پاکیزہ زندگی تھی بسر کرتے ہو اس طرح کی لوگوں تلقین کرو کہ لوگ بھی پاک باز بن جان نیک وقت بن جان سچے بن جان پرے بنا دے اختیار کی نہیں تبلیغ کر سکتے نبی محنت کر سکتے نبی واضح نصیحت کر سکتے لیکن کسی شخص کے دل کے خیالات اپنی طاقت نال تبدیل نہیں کر سکتے یہ خیالات تبدیل کرنا کسی دے بڑا مشکل کام خدا تعالیٰ فرمے اچھے اخلاق دباغ اور نصیحت پیغمبر کرتے ہیں لیکن مننا نہ مننا لوگوں کا کام پاویں کتنی کوشش کر اور بڑی پیغمبران کی خواہش ہے کہ ساری دنیا پیغمبران کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہی ہو جائے لیکن لوگ پیغمبران اتنے بڑے بڑے الزامات لگانا انہوں نے واد و نصیحت نال اپنا عقیدہ بدلن بدلنے تیار نہیں ہوتا اپنا مذہب بدلن بدلنے تیار نہیں ہوتا اپنے رسم و رواج بدلن لی تیار نہیں ہوں یہ کسی شخص کے کا روگ ہی نہیں جد تک سن والا خود یہ خواہش نہ رکھتا ہوئے سن والے دے اندر خود طلب نہ پیدا ہوئے سن والا خود حق دا متلاشی نہ ہوئے کوئی چیز کسی نو ہدایت نہیں کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالی ذکر فرما نے کہ اے پیغمبر یہ بڑی خواہش کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے کہ سکا چچا بھی تھی مہربان بھی ہمدرد بھی غم گسار بھی اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ان ہدایت ہو جائے اور اے اللہ کے قیامت عذاب تو بچ جائے دیکھو اللہ کے کم نے جہد متعلق خواہش تھی نا کہ اے میرا خریدی ہے اللہ یہ ہدایت دے دے یہ تو بچ جائے گمراہی تو نکل آئے انہوں مرن تک ساری عمر ہدایت نہیں باوجود اس سے کہ جو تکلیف محمد رسول علیہ وسلم آمدیا سن ابو طالب وہ تکلیف پورا پورا ساتھ دیتا اس واسطے خواہش کی آپ کی کہ انہوں ہدایت انہوں ہدایت نہیں ہوئی جہے محمد رسول اللہ وسلم جان دے دشمن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے جہے پیغمبر علیہ سلاد جو گالیاں دے جنہ دے متعلق وہم بھی نہیں سی جی ہوں کہ یہ کدی مسلمان ہو جا نلہ جڑے جہ نے گالیاں نکالتے توہین کرتے برا بھلا کہ سختیاں نازل کرتے خیال سی کہ یہ تو بڑے ہی پکے نے مشرق یہ نہیں مسلمان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کی سرحد سے ایک فوج بھیجی ہر ابن ولید کی بغیر سرحد اتنے پہرا دے رہے سن کچھ فوجیاں لے کے تو ایک آدمی جنگلی گاں کا شکار کھیل رہے کھیلتا کھیلتا اس جنگلی گاں دے مگر دوڑتا اتے پہنچ گیا جتنے خالد ابن ولید کا لشکر خالد ابن ولید نے دیکھا کہ دشمن علاقے کا آدمی شکار کرتا اتنے آ گیا یہ گھیرا پا کے گرفتار کر لیں گھیرا پا کے اس فوجیاں نے گرفتار کر لیا گرفتاری دے بعد پتا چلیا کہ وہ بدترین دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا آپ بیویاں دے نام لے لے کے گالیاں دینا بیٹیاں نام لے شہروں کے شہرا درسلہ سلم کی توہین کرتا اینا دشمن رسول اس علاقے ایڈا وڈا دشمن رسول ہے ہی کوئی وہ گرفتار ہو گیا پھر اس نے بڑی محنت کی خالد ابن ولید دیا کہ جو میرے کو لینا لے لے تو منو چھڑ دے محمد کو لے نہ لے جائی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نہ لے جائی میری جان کدی بچ ہی نہیں سکتی اتنے جان اتنا وڈا دشمن قابو آئے خالد ابن ولید نے کیا ہے ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دشمن رسول نو میں پکڑ لا تے پھر نبی ویسلا اسلام کے پاس لے جائے بغیر انہوں کی اجازت کے بغیر چڑھ دیا ای نہیں ہوتا ان گرفتار کر کے مدینے لے سارے مدینے چ دہائی پا گئی کہ بنو حنیفہ دا سردار شمامہ بن آسان بدترین دشمن رسول وہ گرفتار کر کے خالد ابن ولید نے مسجد چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں اس کیا فرمایا خالد ابن ولید نو کہ اس مسجد کے ستون نال دیا اس بن دیتا کھانا دیتا پانی دیتا رات گزری صبح نو نو نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس واسطے انہوں قید کرایا سی کہ یہ سارے قرآن سنے گا نماز پڑھدیا دیکھے گا یہ کچھ اثر ہوگا لیکن وہ اثر ہونا سی صبح نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکل لگے تو کولے کھڑے ہو گئے کہ سماما دس میں تیرے نال کی سلوک کرا کہنے لگا ان تر ان تن ان شاخر وہ ان تک تل تک تل زیادہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابو تے ہوں میں تیرے آ گیا ہوں کھل کے گل میں کر کہ جی تو مہربانی کر کے منو آزاد کر دے ہو میں ایسا بندہ نہیں نکلا گا جڑا تاری قدر نہ کر میں قدر کرا یہ بھی سن لو کہ سب سن سک زیادہ میں جی مینو قتل کر دے ہو گئے نا تو میرا خون ضائع نہیں جان لگا میری پیچھے قوم میں ضرور بدلا لگا بڑا نال اس نے یہ کلمے کا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گل سن کے کچھ نہیں کیا کر چلے گئے پھر اکثر مسجد چو پتا ہے دوسرے دن صبح نو پھر پوچھا تو ماما تیرے نال کی سلوک میں کراگا اس نے وہی گل دہرائی ان سنیم سنیم شاکر جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال مہربانی کرو انعام کرو میرے تے میں شکر گزار ہوں گا قدر دان جی قتل کرو گے تو میری قوم پیچھے قتل کا بدلا ضرور لو بدلا نہیں چکن پھر حضور نے کچھ نہیں کیا تیسرے دن پھر پوچھا پھر یہ کیا اس نے بھی اگو یہ جواب دیتا آپ نے فرمایا اتلے کو سما ماتا سماما دے رستے کھول دیو جا جتنے جانا ہے لا دے ہے جس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو یہ نہیں نہ آخیا کہ جا تو آزاد ہے تین چھڑ دیتا ادو تک میرے دماغ محمد کی دشمنی کٹ کٹ کے پڑی ان یہ چڈ آزاد کرتے ہوئے منو نہیں پتا لگا میرا دل تبدیل کس طرح ہو سمجھ ہوں آزاد ہاں کہہ انہوں نے چلا جا اپنے وطن جانا ہی ہوں قدم میرے ادھر گھر والے ہی نہیں ساتھ ہی نہیں دیتے ایک قدم اگے چلنا ایک قدم ٹھہر جانا پھر قدم چلنا پھر ٹھہر جانا سوچنا کی کرنا کی سوچتا سوچتا ہے کہ وڈا میں دشمن تو محمد نے ایس سلوک میرے نال کیتا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حقدار نہیں تھا اس سلوک بڑا ہی کوئی حوصلے والا شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جگرا ہے دماغ میں دشمنی اس نے کاٹی کال ہی ایسا بندہ عام کوئی نہیں ہو سکتا یہ جھوٹا شخص نہیں ہونا سکتا ہی اگے میں گیا کجورا کا ٹنڈ سی تو چھپڑ پانی سی میں پانی گسل کیا ارادہ کر لیا کہ ہوں واپس چلا تو کہنا من مسلمان کر لو کیتا واپس آیا لوگ کہنے لگے پھر واپس آ گیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آن دیو آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے رسول ہونا تیرے مان لیا میں تینوں نبی پھر آپ ہی کہہ اج تو پہلا میرے دل جن دشمنی مدینے کی تاری سی نا دنیا کے اتنے کسی شخص کی لیکن ایس وی محمد میرے دل کی حالت یہ کہ ساری دنیا دے اتنے اگر محبوب ہے تو شہر تیرا سب شہر دیکھو بیج محمد اور رسی اللہ وسلم ایک ہی چھڑتے ہیں چاچے بھی تو اخلاق بیٹھے سن آپ کے حوصلے بیٹھے سن آپ دیا سواریاں ایک جی، ہی بھی ابو طالب جی تھی محمد رسول اللہ وہ قبول کرے وہ نہیں قبول کرتا کہ جڑا دشمن رسول ہے وہ لگتا لینا سے وقت بھی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول منو اجازت دیو میں اپنے علاقے کا سردار ہوں تمہیں پتا ہے میرے علاقے بنو فا کے علاقے اناج ہوں مکے ساڈے سر خرید کے لے کے جڑے دشمن نے وہ میرے بھی دشمن محمد کا کلمہ کدا پڑیا جی محمد دوست نہ بنایا تو دشمنوں دشمن نہ بنایا کہنے لگا اجازت دیو تو ایک دانا مکے والے میں اپنے علاقے چ نہیں جان دیا آپ نے فرمایا جو دلے تیرا کر اس نے جا کے اناج روک دیتا وہ پیار سے محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا تھا کہ خود وہ اعتراف کرتا تھا کہ دنیا جہان دے کسے شخص نال نہیں محبت نبی علیہ السلام سلام نے فرمایا نا سچے ایمان کی نشانی کی ہے لا جو میں نو حکم ہتا دونا احبا ہے میں بلا دے ہی بال دے ہی و نا سے اجمائی کہ سچا مومن ہو جنہوں میرے نال اینی محبت ہوتا ہے کہ اپنے ماں پیو نال بھی زیادہ اپنی بیوی نال زیادہ اپنے بچیا نال بھی زیادہ ہوتا بننا سے ان تمام دنیا نال زیادہ محبت ہوئے کہ ایماندار مقام سماما بے نسال اللہ نے فرما دی جدی خواہش تھی کہ چچا میرا اسلام قبول کر لے ان مرن تک توفیق نہیں ملی مرن دے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے کہ چاچا دل نہیں میرا آمدہ کہ تو دودھ جائے میرے کن میں کلمہ پڑھ لا جو بہی اندر ربے کا میں اللہ نال جا کے جگڑتے کلمہ پڑھے ایسا اللہ قبول کرے پہ نہ کرے میں بھی کہہ سکا گا کہ یا اللہ کلمہ پڑھیا کر تو آخری بات مرن لگیا جو ابو طالب نے کہی تھی اس نے کیا سی یہ پتیجے دوزخ پسند ہے تو میں مذہب نہیں بدل مذہب نہیں بدل باپ دادے مذہب چڑ دیا یہ آر نہیں میں مرن لگیا میں گیا خدا کو ڈرنا کوئی ایب والی گل ہے آدمی یہ اگر ایپ سمجھے کہ لوگ کہیں گے دیکھو کو ڈر گیا کوئی خوبی ہے کہ ایپ ہے بڑا خوش نصیب ہے جڑا خدا کو ڈر گیا اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں دسا خدا کو سچا ڈر ہے جڑا جس وقت دل آ جائے اللہ کی انعام کرتا ہے اللہ کا ڈر کئی لوگ جو جڑے سمجھ لیندے نے کہ قرآن حدیث کے سوا کوئی صحیح مذہب نہیں پھر آدھے نے جی یہ مذہب قبول کر لیا تو لوگ گے واقعی ہو گیا گھر سے کہن گے واقعی ہو گیا پھر پہ کہہ آخر دل جی ہوں نا گل سور فاقا سے پڑھنا تو رفا پین اس گلے نہیں کرتا لوگ یہ نہ ہو گیا جنوب خدا کا ڈر آ جائے نا وہ لوگوں کی تانو تشریح تو نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قصہ سناوا کہ ایک آدمی سی بہت بدترین آدمی چوریاں اس کیت ڈاکے اس مارے زنا اس کی تے قتل اس کی تے شراب اس کی جوئے اس کے ہیں سارے کام جس وقت انہوں موت وقت قریب آیا اپنے پترا نو بلایا کہ پترو میں بڑا بدنام ہوں سارے کام پورے کیتے کیے منو ہوں ڈر پہ لگتا خدا کو جان کا وقت آ گیا مرن کا وقت آ گیا جی خدا کے سامنے میں پیش ہو گیا نا کہ میری تو بوٹھی بوٹھی جڑی ہے اڑا دیتی جائے گی انہیں کیا ابا دس کی کریے کیا میں مر جانا کہ تھی میرا جسم ساڑ دیا اگ بھی جلا دیا پھر جی سا ہوگی نا میرے جسم کی ہڈیاں بھی پیس لیا جی سد ہو پھر ریا کچھ ہوا وا دیا میری سا جسم دی کچھ ہوا اڑا دینا کچھ سمندر میں روڑ دینا میرا نام و نشان ہی مٹا دے نہ خدا کے پیش ہوا کہ نہ منو کوئی ہو حضور نے فرمایا وہ مر گیا وہ پترا کترے گی ساڑ دیتا اس ہڈیاں بھی اس دیا پیس کے ساتھ کچھ ہوا چوڑا چڑی کوئی سمندر چڑا اللہ تعالیٰ فرما نے میرے کو اس نے نسن کا طریقہ ہے کڈیا کہ کسی طرح میں خدا کے سامنے پیش نہ ہوتا پر اللہ تعالیٰ کو نسیا جا سکتا ہے پہ کی کرو پہ دیکھنے بھی بھی سننے تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ ہوں کی رہ گیا ہڈیاں بھی پیس دیتی گئی اس کی اڑا دیتی گئی پر وہ جڑا نا حساب لین والا وہ پتا کی سفت ہے وہ کل شہن کدی اور ہر چیز کی طاقت رکھتا سمندر نے حکم دیتا کہ یہ اجزا بار کر دے ہوا نے حکم دیتا باؤ اجزا سب چیزاں کٹیاں کر کے پھر بندہ کر کے بنا کے کھڑا کر ہوں بندہ مکمل بنا دیتا ہے سب نے کھڑا ہے ہوں سمجھتا کہ میری خیر نہیں میں تو سمجھا بچ جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اس نے پوچھا کیا انسان اے جڑا تو پترا نو وسیعت کیتی سی کیوں کیتی سائی کہنے لگا یا اللہ تیرے کو ڈر کے تیرے کو ڈر لگا میں تیرے دربار بھی حاضر ہوا گا تو میں گناگار بچا گا کس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے کو ڈر گیا چل میں تینوں معاف کر دیا اللہ نے معاف کر خدا کا ڈر آمنا ایک خوبی ہے خدا بار بار کہتے ہیں متا کلا متا کلا اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کا خوف دل پیدا کرنا جیسے دل اللہ کا خوف وہ پیغمبر کے بعد وہ نصیحت سن کے پھر انکار نہیں کرتا کی حکم کرتے ہیں پیغمبر کوئی چوریا سکھا لوگ مخالفت کدے واسطے کرتے ہیں چوریاں وہ نہیں سکھا ڈاکے وہ نہیں سکھا جھوٹ وہ بولنا نہیں سکھا خیالت کرنا وہ نہیں سکھا کسی نال دیا نہیں سکھا آدھے نے نیک عمل کرو سچ بولو ایمانداری ورتو لوگوں ای کام ہوئی دشمنی والے کی کام میں نصیحت کولو یہ نہیں ہوں جا کہ ایک بزرگ اے آئے انہوں نے نماز پڑھن تو پہلا پوچھا تھان قرآن مجید تھی پڑھے ہو مسیح دیا نمازیاں کو انہوں آخیا جی نہیں پڑھے انہوں نے اچھا پھر انہوں نے جماعت کرائی ادھر سلام پھیریا نا تو سجے پاسے والے سارے آفت ہو گئے تو کبے پاسے سلام پھیرا تو ادھر بھی سارے آفت ہو گئے یہ کرامت کسی بھی ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ ادھر منہ کر دے تو سارے مسلمان ہو جاتے ادھر منہ کر دے تو سارے مسلمان ہو جاتے کہنے نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کوئی تقدیر نہیں بدل تھی نگاہ مرد مومن کہتے کہ مومن کی نگاہ جسے پہ جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے نبی دی نگاہ پہنتی سی تو لوگ نہیں سن بدلتے کچھ نہیں کیا آ جڑی آیت میں پڑھیا نے نو علیہ السلام کے کسے دیا پڑھیا کہ والا کر ارسل نہ نو ہن قوم ہی کہ اصل نو علیہ السلام نو اپنی قوم کی طرف رضی بھیجیا ان ان پھر قوم کا کہ جا کے اس قوم نو ڈراؤ من قبل آئی ہم آزاد و نالیم اس تو پہلے کہ عذاب کوئی آ جائے گا کہ جہے کام تھی کرتے ہو بھائی عذاب آن والے نے لیکن انہوں نے کی کیا انہوں نے اگو جواب دیتا کہ ماں نا کا باشرم اڈلا وہ تو ساڈے جہا بندہ ہے تو سانو ڈرو سانو کہنا کہ بعد آ جاؤ برائیاں تو کہ میں نبی ہوں لو ساڈے جہا بندہ ہو گئے تو نبی ہو سکتا ہے یہ کافر کا پہلا اعتراض سی علیہ السلام کہ مان کا مانا باشرم مشرا اچھی تے تینوں اپنے جیسا بشر دے تے پھر تیرے پیچھے جڑے لگے وہ بھی ماڑے ماڑے کمینے کمینے لوگ غریب مفلس بھکھے امیر کی نگاہ غریب آدمی کمینا ہی کی نگاہ سرمایہ دار کوئی جچتا دوجا نہیں کوئی جچتا کہنے لگے تیرے پیچھے جڑے لگے کوئی کوئی بندے یا راج ساڈے رزیل آدمی نے وہ عقل کے ماڑے بے وقوف بے سمجھ وہ بے سمجھ اس گلے نہیں کہ انہوں کو پیسہ کوئی مال کوئی دولت کوئی دولت جنہوں کے پاس ہوتی انہوں نے سارے سلامہ پیسہ کہ ہوں کی ہے یہ چودھری صاحب یہ سردار صاحب نے یہ میاں صاحب نے سب خطاب دینے شروع کر دیتے پیسے بھی نہیں برکت کیا کہ نو تو ساڈے جیسا بندہ پیچھے لگن والے مارے مارے غریب کمینے گئے لوگ ومان رائے لکم علینا من فضل تے کوئی تنوع سڈے اتنے فضیلت نہیں فضیلت کا بھی ہوتی ہے وہ آدھے سن سڈے نام یہ کوٹھی وڈی ہوئے یہ کار وڈی ہوئے یہ کول دولت زیادہ ہوئے سڈے نالوں پھر تو سڈے نال فضیلت والا ہوا اللہ کمل حاکمین فرما نے یہاں بے بے وقوفا پتہ ہی نہیں کہ فضیلت ہوتی فرمایا فضیلت کس چیز نال فضیلت پرہیزگاری نال کم ان آفا جڑا زیادہ متقی زیادہ پرہیزگار زیادہ نیک وقت زیادہ سچ بولن والا وہ ہوں فضیلت والا اللہ تو فضیلت والا انہوں آدھے سن وہ سڈے تو فضیلت کی ہے تیرا مکان سڈے ماڑا تیرے کو پیسے سڈے نال تھوڑے تیرا لباس سڈے خراب ماڑا تیری خوراک معمولی کوئی اللہ نے اگر کوئی نوی نبوت دینی تھی تو کسی وا بندہ کوئی نہیں لوا خدا نو کسی بڑے آدمی بنا دینا نو علیہ السلام اس ویل وا کون سی سب جھوٹ سے دنیا دار لوگ انہوں نے کی گل سے سکھا ہی نہیں ہاں نہ سننا چاہتے ہیں نہ سکھا خدا نے انتظام کیا بات کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لوگ منگتے ہیں کوئی قبول نہیں کرتے نماز بھی جمعے کی پڑھن آنا نا اس ویلے آنا جس ویلے جماعت کھلا لگی ہے کہ مولوی بھی ہے گپا شپا مارتے رہتے ان سننیا یہ نہیں پتا کہ جمعہ پڑھ آئے ہو جمعے کی فضیلت کی ہے جمعے کا خطبہ نہیں سننا تو فضیلت کا دی دیکھی پڑھنی ہے تو چار فرض پڑھنے جمعہ پڑھنا ہے تو دو فرض پڑھنے جمعہ اور دو فرداں فضیلت والا ہو گیا وہ تو کٹ گئے سکو فضیلت خطبے کی جس نے خطبہ کے وقت بھی سمجھنا کہ خطبہ یہ کوئی نہیں ضرورت اس ویل چلیں گے جسے جماعت کھڑی کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے دروازے اگے جمعے والے دن صبح سویرے فرشتے بیٹھ چل جہاں جمع پڑھن کی نیت سے آئے نا مسجد بھی داخل ہوئے وہ نام لکھ لیں لکھتے رہتے جہاں جمع پڑھنے واسطے مسجد جا کے بیٹھ گیا وہ نام لکھ لیا جلا کے بیٹھ گیا لے جس وقت جمعے کی آزان ہوتی ہے ممبر پہ خطیب بیٹھتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کی گل بیان رہے کہ جس وقت خطیب ممبر اتنے بیٹھتا ہے کہ دین والا آزان شروع کرتا ہے اس تو بعد فرشتے دروازے اتو اٹھ کھڑے کتنے جاندے نے فرمایا وہ پھر صحیح سے لپیٹ دے مسجد بھی آ کے بیٹھ جاندے نے خطبہ سنتے ہیں وہ خطیب دا خطبہ فرشتے نہیں سنتے اذان تو بعد جڑا آتا نا وہ جہاں ہی نہیں لکھتے کہ اس نے جمع پڑھیا جمعہ پڑھن کا تو بڑا سواب ہے فرمایا پانچ درجے نے جمعہ پڑھن دے پہلا درجہ جڑا پہلا سب لوگ مسجد بھی آئے جمعے والے دن خطبہ شروع ہونے تو سب لوگ پہلا آیا انٹ کی قربانی کرنے کا سواب مل جا دوسرے درجے بھی کام دے انہوں گاں کی قربانی کا سواب ملتا جہے تیسرے درجے بھی آتے ہیں انہوں بکرے کے خطرے کی قربانی کا سواب ملتا جہے چوتھے درجے سے آتے ہیں انہوں مرغ کی قربانی یا مرغ کا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے جہے پنجے درجے آتے ہیں انہوں مرغ کے انڈے کے برابر سواب ملتا ہے تے جس وقت آزان ہو جاندی تے بعد نے پھر کسے نو یہ آپ نہیں ملتا نماز تے دی پاویں ہو جاندی ہے بھائی لیکن جمعے کا جڑا فضیلت کا سواب ہے نا وہ نہیں ملتا کیوں وہ فضیلت لکھن والے فرشتے اندر آ جاتے وہ لکھتے ہی نہیں سنو اس گل کی خواہش ہی کوئی نہیں کہ خدا کی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یہ ساڈے وال اللہ تعالیٰ دے پیغامات نے قرآن دے اندر چابی کہتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی آیت نازل ہوتی تو دے کے کیا جانا سی نا یا جو اللہ جی نا آ مانو اے ایمان والے ہو سڈے کن کھڑے ہو جاتے اچھی کہتے سا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ساڈے واسطے سنو اس عمل ہوشیار ہو کے بیٹھ جاتے کہ ایماندار کوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت آ رہی اتنے کسی نے پرواہ کی نماز صرف پڑھ گئے خطبہ نہیں سنیا جمعے بھی فضیلت ہے جڑی کی فضیلت ہے اور فرمایا جمعہ پڑھے نا آدمی تو پچھلے دس دنوں کے گنا معاف ہو جائے دس دنوں کے گنا بھی معاف ہو قربانی کا سواب وکھرے ملتے ہیں دس دنوں کے گنا معاف وکھرے ہوتے یہ لوگوں کا سباب ہے جہے امبیا رہے مسلا تو اسلام کی تعلیم سننے واسطے شوق رکھتے جنہوں نے خدا کے حکم سن لگیا تھک جانا ہے جانا ہے ایک آدمی سی جی اتنے آدھا مولوی جی سارا دن گلا کرتا رہا تو نیندر نہیں آتی نماز پڑھن لگا تو قرآن پڑھن لگا تو نیندر آ جا کے رسول کو پوچھا گیا یار نماز بھی نیند آئے فرمایا شیطان دا حملہ شیطان دا حملہ ہوں شیطان نہیں یہ چاہتا کہ تھی نماز پڑھو تھی قرآن پڑھو سارا دن گلا کر کر کے نہیں تھکتے بالکل قرآن کا ایک سپارہ روز نہیں پڑھ سکتا ایک پا چار رسوئے قرآن مجید سے پڑھ نہیں سکتے کدی منزل پڑھی کوئی پتہ ہی خدا کی کتاب کا اس گل کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے فرمایا یہ تو پتا چلے گا اس وقت جس وقت موت کا فرشتہ تے پاس آ جائے پھر تصا یہ کہنا ہے کہ ہوں اللہ کچھ مہلت دے دینا چار دن نہیں چاہیے ایسے تو بات ہے رب لو لا اجل تنی الا جن کری سب منتھی میں سچ بھی بولوں گا میں نیک وقت بھی ہو جاؤں گا ایک باری اللہ کچھ مولت دے دے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما جہے ویلے تولتا منگنا پیا اس وقت مولتا ختم ہو چکی ازا جا آ جا لو ہوں لا جستا پھر انہیں ساتم واج سکتے ہیں موت آ جائے پھر ایک اگے پیچھے نہیں ہو پھر نہیں انسان کسی چلائے تو دعوا کرے تو اللہ موقع دیتا ہے جنہ کی عمر لکھی ہوں موت کے منہ جا کے بھی بچ جانا انہوں نے موقع ملتا لیکن وہ کی کرتے ہیں جس ویسے بیماری تو شفا پا لیں پھر نال دال ویسے یاد ہی نہیں رہتے کوئی خدا دا حکم تو یاد ہی نہیں حکمران نے کسی ملک کے حاکم بننا کی کام ہے ہوتا حاکم بن والے آدمی کا کام ہے کہ لوگوں میں انصاف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس آدمی نو بھی میشر کے میدان اپنے عرش کے سائے ایک جگہ دے گا جنہیں حاکم ہو گئے تھے انصاف کی جنہیں انصاف نہیں نہ کیتا حاکم ہو کے وہ حاکم بن دے قابل ہی کوئی اس ملک میں انصاف نہیں گنڈیا کی حکومت کا روپ ڈاکو کی حکومت چوران کی حکومت شریف آدمی کی کوئی قدر و مندرت نہیں انہوں خدا کا ڈر کرتا یہ نماز کی کوئی فکر نہیں انہوں روزیا کی کوئی فکر نہیں وا افسر ہوئے گا نا ہی بے نماز زیادہ تے بے روز زیادہ الا بادشاہ اللہ کوئی ہزار چند آدمی ایسے ہونے ہوں یہ تنخواہ ملتی نے بڑی بڑی پولیس دے کروڑا روپیہ خرچ ہوں آ بجٹ بنے نہ پڑھو لا کر کتنے کروڑ روپیہ پولیس واسطے اس محکمے واسطے انہوں نے خاص ٹیکس لگا کرتے کی نے چوریاں آپ کروا چوران کی مدد کرتے نہ یہاں کو قاتل فڑے جاندے نے یہاں کو چور جا مفت دیا تنخواہ کھان رہے تے ہر سال نیا بجٹ بن رہا ہے کروڑوں روپیہ واسطے کٹیا جاتا کس کام واسطے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمان صاحب یزانی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دیا خبروں اپنی رحمت نال بھرتا خدا دے دین کی تبلیغ کردیا محمد رسول اللہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں بمب مار کے اڑا دیتا ہے اج تک حکومت ساڑھے تین مہینے ہوں سب پورا پتا نہیں لگا سکتا کوئی چور نہیں قاتل نہیں تلاش کر سکتا کس کم واسطے بیٹھے انہوں نے انصاف کرنا انہوں نے محکمے کے اتنے روپیہ خرچ کر دے اور واسطے خرچ کر آ کراچی جڑا وہ حادثہ ہوا سی نا ایک سید دو اپنی لڑکیاں لے کے کل شادی والے گھر گیا سی رات نو آ رہا سی جو نو قتل کر چڑیا تو اس دیا بیٹیاں اغوا کر کے لے گئے بدکاری کر کے تو انہوں نے قتل کر کے قبرستان بھی سوچتے کئی دن تک تو پتہ ہی نہیں لگا جائے پتا لگا تو نکلیا کہ پولیس کا آدمی پولیس نے آدمی ایک بڑا پولیس انسپیکٹر کہ بھی کوئی وڈا عہدہ سی اس نے سارا کی ہے نا جو اسے روپیہ خرچ کیا جا رہے ہیں جس ملک کے اندر کوئی حکومت انہوں کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی مال کی حفاظت نہیں کر سکتی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی اس حکومت کا کی فائدہ جنگل کا قانون کہ جنگل جہے تگڑے نے مارے جنگلی جانوروں مارتے ہیں تو کھا شیر کھا جا پھیڑیے کھا کوئی پوچھنے والا نہیں انہوں بالکل جنگل کا قانون ہے اس ملک میں کوئی قتل کر جائے ہے لما خون بہ جائے یہ واسطے وہ کوئی بکت نہیں تو اللہ حکم الحاکمین نے تو انبیاء علیہ مسلاط وسلام بھیجا سی اس واسطے کہ لوگ نے جڑے انسان بن گیا اس تعلیم واسطے نو علیہ نو بھیجے لیکن ساڑھے نو سو سال بعد کرتے رہے نبے آدمی کل مسلمان ہوئے ساڑھے نو سو سال میں حیرانگی کی بات انسان سن کے پتھر سن ہوئے کوئی اثر ہی نہیں تھی انہوں نے خدا کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں پھر اللہ کا عذاب آیا نا انہوں سے پھر بچے وہی سن علیہ السلام کے نام باقی سب سباؤ برباد کر دیتے اور ایک بچہ بھی انہوں کا زندہ نہیں تھی رہن رن اللہ حکم الحاکمین جس ویسے صفائی کرتے ہیں نا یہ کرتے ہیں کہ جس وقت اس علاقے کے میں جی کدی کوئی آباد ہوا ہی نہیں صفائیاں ہی کر پھر کوئی نہ جانور زندہ رہتا ہے نہ کوئی بچر رہتا ہے سب بات اللہ دے محبوب پیغمبر اور انہوں دے پیروکار اور سکتے ہیں دوسرا نہیں کو بچ اللہ الحاکمین ان لوگوں جہے اتنے مسلط ہوئے انہوں نے دل میں بھی خدا اپنا خوف پیدا کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ابھی کی کرتے ہیں ساری دوڑ یہاں کی کس واسطے ہوتی ہے کہ اپنی وزارت قائم رکھنے اپنے عہدے قائم رکھنے اگلا الیکشن جیتنے واسطے پج دوڑ شروع کی تھی کہ اگا اگلا الیکشن آئے تو ابھی جیتنے یہ کہ ملک کی ریت جی وہ کس حال میں کی انہوں تکلیف نے کوئی احساس نہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی تعلیم دیتی وہ فرمایا کہ جڑا حاکم بننا ہے نا یہ بڑی ذمہ واری ایک آدمی کا حساب نہیں ہونا اس کا جن ریت کے آدمی نے سب کو کہ کلو کم رائے کلو کم رہی ریئن کہ سارے تھی جہے حاکم ہو ساری تے کو پوچھنا کہ فلانے کا حق ادا کیا فلانے کا حق ادا کیا تو قیامت والے دن حاضر ہی کوئی جنہوں نے صرف اپنی لیڈریاں نہ یا اپنی وزارت کرتے اور کسی شہر کرتے تو اللہ حکم الحاکمین کی کتاب تو ایسا معاشرہ پیدا کرتی ہے جہاں کسی کا کوئی حق مارن والا نہ ہو کوئی جھوٹ بولن والا نہ ہو کوئی فائدہ خلافی کرنے والا نہ ہو کوئی ایمانت کے کرنے والا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے ایک آدمی نے زمین بیچی ویچی ایک آدمی نے زمین خریدی اور جنہیں زمین خریدی سی نا وہ ہال باندھا سی پیا زمین تو فالا ایسا لگا ایٹو ایک مٹکا نکلیا وہ مٹکا زمین بھی دبیا انہیں کھول کے مٹکے نو ویکیا روپیہ کا پڑے آ اٹرفیاں کا پڑے زمانے کا سکا سی اشرف اٹھرفیاں کا پڑے وہ کہنے لگا اللہ کے رسول فرما نے اس نے سوچا میں وہ زمین لی تھی میں مٹکا تو نہیں سی سیو خریدیا اس کو جا کے اس نے جہد زمین خریدی سی نا انہوں آخیا بھی تیری زمین بھی مٹکا نکلے یہ تو واپس وہ کہنے لگا میں تے زمین تیرے ویچی ہے منو تو مٹکے پتہ نہیں سی میں تے جو زمین تے جو زمین دے اندر سب کچھ دے دیتا میں نہیں وہ لینا وہ آخے میں نہیں رکھنا وہ آخے میں نہیں رکھنا اج کسی نو مل جائے ہاں بڑے مت کی کسی پرہیزگار کوئی اس طرح کہہ کہ میں زمین خریدی تھی مٹکا دی وہ تو اندر اندر ہی اس نے ضبط کرنے کی کوشش کرے اللہ کے رسول نے فرمایا فتوا انہیں جا کے پوچھا مولیاں کو انہیں آخیا جس دن زمین ویچی ہے اس کا نہیں ہے جس نے خریدی ہے وہ انہیں کیا میں نہیں لینا میں تو زمین خریدی انہوں آخیا دوسرے نو لیا آخر لگا میں نہیں نہیں نہیں لینا میرا حق ہی ہی مینو پتہ سی اس مٹکے کا پھر مولویا نے فتوا دیتا کہ تاری کوئی اولاد ہے کیا ہے ایک دا لڑکا سی ایک دی لڑکی سی حضور نے فرمایا انہوں مولویا نے فتوا دے دیتا کہ لڑکی لڑکے دا نکاح کر دیو تے دو مٹکا دے دیو تھے دونوں اس کے اتنے تقسیم ہو جائے اس طرح کر کے فیصلہ آیا نہ خرید والا لینا سی نہ ویچن والا لینا اج کسی نے کوئی چیز لبے سی کوئی دین واسطے تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگ پیدا کرتے انبیاء علیہ مسلاط وسلام ایسے انسان پیدا کرتے ہیں جہے کسی کا مال کھان والے نہ ہو کسی کے اتنے ظلم کرنے والے نہ ہو کسی کا حق مارن والے نام لیکن پھر بھی امبیا علیہ مسلاط وسلام عمر گال دیں کوئی منگا ہی ہوں اس زمانے میں کوئی واض کٹ ہوں ہر مسجد کی واضح ہوں تو ہی کیا جاتا ہے سچ بولو جھوٹ نہ بولو کوئی سوچ بولتا ہے سچ جھوٹ نو کوئی چڑھتا کوئی اثر نہیں قبول کرتا امبیا علیہ مسلاط وسلام کا فریدہ بڑا سخت ہوتا اللہ کم الحاکمین دے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دے سن کے عمل کرنے کی عطا فرمائے وہاں پھر داوانا الحمدللہ